السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائیو ون سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں دو رکاتے فرض پڑتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس اندھیری اور تاریخ رات میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا اتنا اندھیرا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا جو اتنی تاریخ ہے اور اتنا اندھیرا ہے یہاں زندگی کیسے گزرے گی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہے اور کہاں جائیں اور کہاں کھڑا ہوں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکاتے بطور شکرانہ ادا فرمائی ایک رکعت رات کی تاریخی جانے کا شکرانہ میں ادا فرمائی اور ایک رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی یہ دو رکاتیں اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے یہ مضمون بکھرے موتی جلد پانچ صفا تیرہ پر ہے اور اوپر کی کتابوں میں عنایا میں ہے اس لیے ہم جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ علماء نے لکھا ہے یہ علماء کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں اور کیسے حضرت آدم آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ یہ نماز ادا کی اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس لیے فجر کی نماز کا خوب اہتمام کریں دوسرا کہ آج جو ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل جاوے گا بس اور اب تو آخر میں ایک ایک نصیحت کر لیتا ہوں نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب نہیں میں محتاج دنیا کا ایک تیرے سوا یا رب میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے میرے سجدے قبول کر لے میرے سانس ٹوٹنے سے پہلے میرے سجدے قبول کر لے میری سانس ٹوٹنے سے پہلے ایک سجدہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ اللہ بیڑا پار ہو جاوے گا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد رب العالمین